حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا توشخ کے انداز سے اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار اڑتالیس